اس سے ابراہیم نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا انہوں نے کہا ڈریے نہیں اور انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا